اصل محافظ ہیں انہی پر رستے بند کیے جاتے ہیں مگر الحمدللہ جو اس جنون والے رستے میں نکل آتا ہے جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیتا ہے جس کی زبان پہ رب کا کلام جاری ہو جاتا ہے جس کے دماغ میں قرآن پاک اپنی جگہ بنا لیتا ہے جس کے دل میں مدینے والے نبی کا سراپا بیٹھ جاتا ہے جو آدمی رب کے رب کے لائے ہوئے فریض جہاد کو سمجھ جاتا ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ شہادت کی موت جنت سے زیادہ میٹھی ہے شہادت کی موت سلسبیل و زنجبیل سے زیادہ لذیذ ہے شہادت کی موت تو جنت کے شہد سے زیادہ حلو ہے شہادت کی موت تو جنت کے دودھ سے زیادہ سفید ہے جنت جنت اپنی جگہ مگر جنت میں جا کر بھی شہادت شہادت رہے گی اور ہر شخص جسے شہادت ملی ہوگی جنت میں جا کر بھی کہے گا ربا واپس بھیج دے تاکہ شہادت کے وقت جو گولیاں لگی تھی جسم کٹا تھا تو خریدنے آیا تھا میری برات اٹھی تھی جسم ٹوٹے ٹوٹے ہوا تھا جسم سے روح کا رشتہ الگ ہوا تھا وہ مزہ وہ وہ کیفیت مجھے دوبارہ دکھا دے اور جو وہ نعمت جنت میں جا کے نہیں بھول سکتی کیا محمد عربی کے دیوانوں کو وہ نعمت دنیا میں بھول جائے گی نہیں ہو سکتا مجھے معلوم ہے کچھ مسلمان شہادت کی موت بھول چکے لیکن مدرسہ یہ چٹائی یہ ایسی چیز ہے جو دوبارہ شہادت کا سبق یاد دلاتی رہے گی آج دنیا والے انتظار میں ہے کہ ان کو کون کون سا نیا خون دیا جاتا ہے تم ایک نہیں دس لے لو تم سو نہیں ہزار لے لو تم امت مسلمہ کے سارے نام پر لوگ ختم کر دو مگر تم اب چین سے نہیں رہ سکتے تم اب اطمینان سے نہیں رہ سکتے تمہیں اب مرنا ہوگا تمہیں اپنے کفن تیار کرنے ہوں گے تمہیں اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھودنی ہوگی تم نے اس امت کے ناموس کی طرف انگلی اٹھائی ہے تم نے اس امت کی غیرت کی طرف انگلی اٹھائی ہے ماضی گواہ ہے تاتاری ہم امت مسلمہ والے آج بھی موجود ہے ماضی گواہ ہے خوارج ختم ہو گئے امت مسلمہ آج بھی موجود ہے اور ماضی قریب گواہ ہے سوویت یونین ختم ہو گیا امت مسلمہ آج بھی موجود ہے ماضی گواہ ہے انگریزی استعمال ڈوب گیا امت مسلمہ آج بھی اسی طرح جگ بگا رہی ہے جس طرح جگ بگا رہی تھی اور زمانے کے دجالوں ہمارے سروں کی قیمتیں لگانے والوں ہمارے شہر بے فخر کرنے والوں تم بھی نہیں رہو گے اور یہ امت مسلمہ اسی طرح موجود رہے گی انشاءاللہ تکبیر